حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ہر حق حق والے کو اس کا دے دیا ہے تو اب کسی وارث کے لیے وسیعت نہیں اور کوئی عورت اپنے گھر میں سے اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کوئی چیز خرچ نہ کرے کہا کیا اے اللہ کے رسول تعام بھی نہیں آپ نے فرمایا یہ تو ہمارے افضل اموال میں سے ہوتا ہے پھر فرمایا مانگے کی چیز واپس کرنی ہوتی ہے اور دودھ کا جانور جو عطیہ دیا گیا ہو لوٹایا جاتا ہے قرض ادا کرنا لازم ہے اور زامن آدمی ذمہ دار ہوتا ہے سننے ابودا حدیث نمبر 3565